میرے محترم بھائی اور دوستو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے اس کی عزت کو بھی فنا ہے اس کی ذلت کو بھی فنا ہے اس کی جوانی کو بھی فنا ہے اس کے بڑھاپے کو بھی فنا ہے اس کی شہنشاہی کو بھی زوال ہے اس کے فقر کو بھی زوال ہے چڑھتا ہوا سورج روزانہ ڈوبتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ یہ مٹ جانے کی جگہ ہے گزر جانے کی جگہ ہے بڑھتا ہوا چاند گھٹتے گھٹتے ختم ہو کر اعلان کرتا ہے کہ کتنے ہی عروج پہ چلے جاؤ گے ایک دن ایک دن سوال تمہارا مقدر ہے ایک دن قبر کی مٹی تمہارا مقدر ہے آنے والی بہار کے پیچھے پیچھے خزاں ہے اٹھنے والی جوانی کے پیچھے پیچھے بڑھاپا ہے عروج کے پیچھے پیچھے زوال ہے عزت کے پیچھے پیچھے ذلت ہے زندگی کے پیچھے پیچھے موت ہے بقا ہے ہی نہیں فنا ہی فنا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کل من علیہ فان و اب قابج ہو ربی کزل جلال ول سب کو فنا ہے فاروق شاہ کی موت ایک فرد کی موت ہے ایک دن طارق جمیل بھی مرے گا یہ سارا مجمع بھی مرے گا اور یہ کائنات بھی مرے گی زلزلت الارض زلزالہا یہ زمین کی موت ہے وہ الارض اثقالها یہ زمین کی موت ہے یوم تشقق السماء بالغمام یہ آسمان کی موت ہے اذا السماء فطرت آسمان کی موت ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ستاروں کی موت ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ یہ سمندروں کی موت ہے ویدن نجوم ان قدرت یہ ستاروں کی موت ہے ویدل جبال سیرت یہ پہاڑوں کی موت ہے ویدل اشار و اطلت یہ جانوروں کی موت ہے ویدل وحوش و حشرت یہ جنگلی وحشی جانوروں کی موت ہے ویدل بہار سجرت یہ سمندروں کی موت ہے موت ہی موت ہے موت کے سوا یہاں کیا ہے اسی کا راج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے الموت لئی سمن الفوت آج تک کوئی موت سے لڑ نہ سکا کوئی بچ نہ سکا جس نے بھی پنجا آزمائی کی گرنا اسی کا مقدر جس نے بھی شکست دینا چاہی ہار اسی کا مقدر جس نے بھی بچا یہ کتنے کراشن کوفوں والے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمیں موت سے نہیں بچا سکتے نہیں بچا سکتے نہیں بچا سکتے موت سے پاک ایک ہستی ہے موت سے پاک ایک ہستی ہے موت سے پاک ایک ہستی ہے جس کا نام ہے اللہ جس کا نام ہے اللہ جس کا نام ہے اللہ وہ کیا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں وہ کیا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا پرستش کے قابل نہیں وہ کیا ہے لا خالق الا ہو کوئی اس کے سوا خالق نہیں وہ کون ہے لا مالک الا ہو کوئی اس کے سوا مالک نہیں وہ کون ہے لا مہیمن اللہ اس کے سوا کوئی غالب نہیں کوئی قاہر نہیں ایک وہ کون ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ ملک ہے وہ قدوس ہے وہ سلام ہے وہ مومن ہے وہ مہیمن ہے وہ عزیز ہے وہ جبار ہے وہ متکبر ہے وہ خالق ہے وہ باری ہے وہ مصور ہے وہ غفار ہے وہ قہار ہے وہ وہاب ہے وہ رزاق ہے وہ فتح ہے وہ علیم ہے وہ قابض ہے وہ باسط ہے وہ خافد ہے وہ رافع ہے وہ معز ہے وہ مذل ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ حکم ہے وہ عدل ہے وہ لطیف ہے وہ خبیر ہے وہ حلیم ہے وہ عظیم ہے وہ غفور ہے وہ شکور ہے وہ علیج ہے وہ حسیب ہے وہ کریم ہے وہ جلیل ہے وہ رقیب ہے وہ مجیب ہے وہ واسع ہے وہ مجید ہے وہ باعث ہے وہ شہید ہے وہ ودود ہے وہ حکیم ہے وہ حق ہے وہ وکیل ہے وہ قوی ہے وہ متین ہے وہ حمید ہے وہ مخصو ہے وہ مبدی ہے وہ معید ہے وہ محشی ہے وہ ممیت ہے وہ واجد ہے وہ ماجد ہے وہ واحد ہے وہ احد ہے وہ سمد ہے وہ قادر ہے وہ مقتدر ہے وہ منتقم ہے وہ اول ہے وہ آخر ہے وہ ظاہر ہے وہ باطن ہے وہ متعال ہے وہ بر ہے وہ طواب ہے وہ منتقم ہے وہ عفو ہے وہ رعوف ہے وہ مالک الملک ہے وہ الجلال والاکرام ہے وہ مقصد ہے وہ جامع ہے وہ غنی ہے وہ مغنی ہے وہ محسی ہے وہ مبدی ہے وہ معید ہے وہ محی ہے وہ ممیت ہے وہ مالک الملک ہے غلجلال الجلال والاکرام ہے وہ مقصد ہے وہ جامع ہے وہ غنی ہے وہ حمید ہے وہ فعال لما یرید ہے وہ رشید ہے وہ صبور ہے وہ حنان ہے وہ منان ہے وہ دیان ہے وہ مالک الملک ہے وہ مالک یوم الدین ہے وہ اللہ ہے وہ لا الہ الا ہو ہے وہ الحی ہے القیوم ہے لا خدن ہے ولا نوم ہے ما فی السماوات لہو ما فی السماوات والارض ہے من ذا منزلہ جی عنده الا بزن ہے ما یا وما فہم ہے ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ہے حسما السماوات والارض ہے ولا يعوده حفظهما وهو بلا یازیم ہے سبح بحل ما فس السماوات والارض وهو بہوبل عزیز الحکیم کائنات وہ کون ہے یہ کل کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے کل کائنات اس کی تسبیح پڑتی ہے یتو والے نہ پڑھیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے لہو ملک السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ ہے یحیی و یمیت زندگی موت کا مالک ہے وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز پہ قادر ہے هو والظاہر والباطن بات نُ شیء علیم وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن ہر چیز کا جاننے والا ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں جس کے سوا کوئی قاضل حاجات نہیں جس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں جس کے سوا کوئی بگاڑنے والا نہیں جس کے سوا کوئی دینے والا نہیں جس کے سوا کوئی لینے والا نہیں جس کے سوا کوئی مارنے والا نہیں جس کے سوا کوئی بچانے والا نہیں جس کے سوا کوئی اٹھانے والا نہیں جس کے سوا کوئی گرانے والا نہیں سورج کو کہہ دو طاقت سے نکل کے دکھائے نہیں اشم تو تجری لمستقر اللہ دلی کا تقدیر العزیز العلیم اللہ ہی اس کو لاتا ہے اللہ ہی اس کو ڈبوتا ہے اللہ ہی اس کو نکالتا ہے چاند سے کہو گھٹ بڑھ کے دکھا دے نہیں ولقمر قدر نہ القدیم چاند کو اللہ نکالتا ہے گھٹاتا ہے بڑھاتا ہے دن سے کہو آ کے دکھا دے نہیں رات سے کہو تھم کے دکھا دے نہیں تمجا یقینا حسیفہ اللہ ہی ہے جو رات کو لاتا ہے دن کو لاتا ہے تاروں سے آسمان کو سجاتا ہے دن رات کا نظام چلاتا ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے احد سمد ولم یولد ولم یو له کف احد بس یہ موت سے پاک ہے کی سب کو فنا ہے تیاری کرو فاروق شاہ مر گئے اپنی اپنی تیاری کرو یہ سیاست کا میدان نہیں ہے یہ حکومتیں بنانے کا میدان نہیں ہے حضرت علی کا فرمان الموت لئی سمین الفوت کوئی موت سے بچ کے دکھا دے ان اقم تم لہو اخلقم اس کا مقابلہ کرو گے گرنا تمہارا مقدر ہار تمہارا مقدر ان فرر تم من بھاگو گے کلاشوں کوفوں والے کھڑے کرو گے دیواریں لمبی اونچی بناؤ گے چاروں طرف پولیس سوچ کے پیرے کھڑے کرو گے بھاگو بھاگو کہاں تک بھاگو گے ایس درا کا کام تمہارے گلے سے پکڑ کے تمہیں دبائے گی اور تمہیں زیر زمین گرائے گی ان اقم تم لہو اکم لڑو گے مرو گے ان فرر تم من درکا کم بھاگو گے یہ پکڑے گی جو موت سے نہ کوئی چارہ ہے نہ بچ سکتے ہیں شاہو گدا نے مرنا ہے تو کیا کرو کیا کرو الوہا الوہا جلدی کرو جلدی کرو کس چیز کی زمینیں بنانے کی ایم پی اے بننے کی ایم ایل اے بننے کی وزیر بننے کی صدر بننے کی بادشاہ بننے کی نہیں نہیں نہیں نہیں جلدی کرو جلدی کرو کس بات کی جلدی انجا انجا انجا آخرت کی پکڑ سے بچنے کی جلدی کرو جہنم کی آگ سے بچنے کی جلدی کرو اللہ کی پکڑ سے بچنے کی جلدی کرو ان نبت رب کلا شدید ان عید اس کی پکڑ بڑی سخت ہے وہ کزال کا اخد رب کا اخد القرا وہی ظالم ان اخدا علیم ان شدید پکڑ بڑی زبردست ہے ان جا ان جا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو یہ سارے سید بیٹھے ہیں انہیں ان کے دادا کا کال سنا رہا ہوں یہ سب سیاست میں پھنسے ہوئے ہیں یہ ایم پی اے بننا اپنی شان سمجھتے ہیں یہ ایم این اے بننا اپنی شان سمجھتے ہیں نہیں نہیں نہیں سنو اپنے دادے کا فرمان سنو ان نجا ان نجا جلدی کرو جلدی کرو نجات پاؤ نجات پاؤ کیسے امیر المومنین کیسے نجات پائیں احی قلبک کا بل نو بالحکمہ وقوه بالزهد وذلله بالموت وقرره بالفناء وأعرض وحذره وصولة الدهر وأعرض إليه أخبار الماضين وصرف وحذر بحضر ہو تخل بل الا بل دیارہم وانظر فی آثارہم عین حلو فإنک ترا قد ہیں من دار الغرور ونظروا فی دار العربا فن کا سر تک فلاں بے آخرت بل بے دنیا بے آخرتک یہ سونے سے لکھو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی یہ زمزم سے لکھو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی جنت کے پانی سے لکھو پھر بھی قیمت ادا نہیں ہوتی فرمایا جلدی کرو جلدی کرو نجات پاؤ نجات پاؤ کیسے دلوں کو زندہ کرو احی قلب کا بل دلوں کو زندہ کرو کیسے قرآن کے ساتھ دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا دل مر چکا ہے جو قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتا اس کا دل مر چکا ہے جو کھیتی روزانہ پانی مانگے اسے سال ہا سال پانی نہ دیا جائے وہ کیسے ہری ہو سکتی ہے اور دل روزانہ قرآن مانگتا ہے اور سال گزر گیا قرآن کی شکل نہیں دیکھی کوئی آدمی اپنا مر گیا تو مولوی کو بلایا ختم چپڑ سمتا عمدہ نہیں تم تو آپ نے فرمایا احی قلب قبل دلوں کو زندہ رکھو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ونور نور ہو بالحکمہ اسے نورانی بناؤ اللہ کے رسول کی حدیث کے ساتھ وقوت اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت اور حقارت کے ساتھ وغیرہ بل موت اور اس کو لگام چڑھا کے رکھ موت کی یاد کے ساتھ وقرر ہو بل فنا اور راتوں کو اٹھ کے اس سے کہا کر تارک جمیل تو نے مٹی ہو جانا ہے تو نے مٹی ہو جانا ہے تو نے مٹی ہو جانا ہے کہ یہ مجمع تمہیں دھوکہ نہ دیں یہ لوگوں کی واہ واہ تمہیں دھوکہ نہ دے یہ لوگوں کی آمد تمہیں تمہیں تمہیں غرور میں نہ ڈالے تکبر میں نہ ڈالے عجب میں نہ ڈالے کہ اللہ کی نظروں سے آدمی جیسے زنا اور شراب سے گرتا ہے ایسے ہی تکبر اور عجب بھی اللہ کی نظروں سے انسان کو گرا دیتا ہے بلکہ مال کا تکبر تکبر چھوٹا ہوتا ہے اور نیکی کا تکبر بڑا ہوتا ہے M N A M P A وزیر صدر بادشاہ بننا فیکٹری مل والا عہدوں والا بننا اس کا بھی ایک تکبر ہے پر بہت چھوٹا سا ہے لیکن دین کا تکبر خوفناک ہے زبردست ہے خوفناک ہے جہنم کے آخری درجوں میں اس کو پھینکنے والا ہے آخری آخری گڑھوں میں اس کو پھینکنے والا ہے تو بل راتوں کو اٹھا کرو ہاں، بیچ میں اور سنا دوں ایک بات اور یاد آ گئی حضرت علی کی زرار بن زمرہ کنانی فرماتے ہیں و لد رع تو باد مواقف ہی وغیرت نجم میں نے کتنی راتوں دیکھا میں نے کتنی راتوں دیکھا علی بن ابی طالب کو رضی اللہ عنہ کہ جب رات تھک چکی ہوتی تھی تارے سو چکے ہوتے تھے اور سناٹا ہوتا تھا شہر پر ایک آدمی کی دکھ درد بھری آواز آ رہی ہوتی تھی فل محراب وہ محراب میں مسلح پہ بیٹھے ہوتے تھے آبدن الحت سے ہی کو پکڑا ہوتا تھا وہی تمل مل تمل مل سلیم اور ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے وہ اب کی بکا الحزین اور ایسے روتے تھے جیسے غموں اور دکھوں کا مارا روتا ہے اور پھر وہ کہتے یا ربنا یا ربنا اے میرے رب اے میرے رب پھر دنیا کو خطاب کر کے فرماتے الیت اغر تھی ارے دنیا تو علی کو دھوکہ دینے آ گئی الیت تشوق تھی تو میرے شوق میں آ گئی ہی ہاتھ ہی ہاتھ غرری غیری نکل جا دفع ہو جا دور ہو جا قد کی فلا تھا میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں لا سبیل علی علیک تیرا میرا جوڑ بیٹھ ہی نہیں سکتا عمروں کے قصیر تیری عمر تھوڑی مجلسوں کے حقیر تیری عزت ذلت و خطروں کے یسیر تیری خوشیاں تھوڑی تیرے غم تھوڑے آہن آہا پھر ایک دکھ بھری فریاد نکلتی سینے سے آہن آہا ہائے اللہ اللہ کیوں قلت ذات و السفر سفر وحشت تاریخ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرا سفر لمبا ہے اور میرا عمل تھوڑا ہے اور مجھے اکیلے جانا ہے یا اللہ میرا کیا بنے گا یہ رات ہے ایمان والی کی یہ کون کہہ رہا ہے میرا کیا بنے گا یہ کون کہہ رہا ہے میرا کیا بنے گا جن کا ہاتھ اللہ کے نبی نے ایسے پکڑا اور یوں اپنے سینے کے قریب کیا سامنے بیٹھے تھے یوں ہاتھ پکڑا اور ایسا اپنے قریب کیا کہ یا علی اطردا ان منزل کا مقابل منزلی فل جن اے علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے یہ کیا کہہ رہا ہے من قلت زاد میرے پاس عمل تھوڑا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے پاس عمل تھوڑا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں اور سنو جنت میں نور کی چمک اٹھے گی جنت نورانی نورانی ہر شہ نورانی ہر شہ نورانی اللہ کی تجلیات کا مرکز مرکز ہر طرف نور ہی نور ہے اور ایک دم جنت میں نور کی ایک چمک اٹھے گی ساری جنت کے نور پر چھا جائے گی جنتی یوں حیران ہو کر دیکھیں گے یہ کیسا نور ہے یہ کہاں سے نور ہے یہ کون سا نور ہے جو جنت پر بھی چھا گیا ہے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نور کیسا نور ہے یہ روشنی کیسی روشنی ہے تو جنت کے فرشتے عرض کریں گے کہ اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما آمنے سامنے بیٹھے بات فرما رہے ہیں اسی بات پر وہ مسکرائے ہیں جس ان کے دانت کھلے ہیں اس سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو سب کو ڈھانپ لیا ہے دانتوں کے نور سے دانتوں کے نور سے جنت کے نور پر وہ نور چھا گیا یہ شخص کہہ رہا ہے من قلت زاد و بود سفر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 وسورت سورت الطہر و لیالی اور اپنے آپ کو سنایا کر لوگوں کی بے وفائیاں زمانے کا الٹ پلٹ جانا بہار کا خزاں کے ہاتھوں پٹ جانا جوانی کا بڑھاپے کے ہاتھوں پٹ جانا عروج کا زوال کے ہاتھوں پٹ جانا سنایا کر سنایا کر وہ عارد علیہ اخبار المادی وہ صرف ہی دی اور ٹوٹے شہروں میں جانا مہنجو دارو ہڑپا تمہارے پاس موجود ہے کا ٹوٹے شہروں میں جانا اجڑے دیار بستیوں میں جانا اور ان سے پوچھنا یہاں تو ہٹو بچو کا شور تھا کدھر چلے گئے ہٹو بچو کے شور والے کدھر گئے کدھر گئے جن کے بڑے زم زمین تن تنے تھے وہ کدھر چلے گئے وہ کہاں چلے گئے تو تجھے ایک ایک درو دیوار شکستہ دیواریں ٹوٹی محرابیں جھکی ہوئی دیواریں اور اکھڑے ہوئے فرش اور ویران حویلیاں سنسان سنسان کمرے سنسان قلعے تمہیں بتائیں گے بتائیں گے کہ ہم نے انہیں دھوکہ دیا اور قلعوں سے اٹھا کر مٹی میں پھینک دیا خواب گاہوں سے اٹھا کر مٹی میں سلا دیا اور فنگ مرمر کے فرشوں سے اٹھا کر کیڑوں کی غذا بنا دیا اور ریشم اور اطلس سے نکال کر لٹھے کے کفن میں انہیں زیر زمین پہنچا دیا اور کیڑوں نے انہیں مٹا دیا کھلا دی کھا لیا ان کی مٹی رل گئی پھر زمین نے کروٹ بدلی قبر پھٹ گئی نیچے کا اوپر اوپر کا نیچے ہواؤں نے اڑایا اور اسے زمین کے آسمان کے درمیان کے فضاؤں میں تحلیل کر دیا ہاں ہل اطا السان الدہر لم یکن شیئا مذکورا جاؤ جاؤ ایک دن تو بھی ایسا ہی ہو جائے گا جاؤ جاؤ ایک دن تیرا گھر بھی جڑ جائے گا کلو دار میں ان تالت سلامت یومن سدر کون نقبہ کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے ایک دن آتا ہے وہاں مکڑی کے جالوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا کوئی ڈیرا کتنا ہی آباد رہے ایک دن آتا ہے کہ ہوا کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا یہ مٹ جانے والی جھوک ہے یہ مٹ جانے والا گھر ہے تو آخری جملہ سنو نصیحت کا آخری جملہ یہ لمبی نصیحت ہے اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آخری جملہ ہاں فلا تب دنیا کب تب آخرت کب دنیا بل بے دنیا کب آخرت تک لہذا لہذا لہذا لہذا لہذا اے بادشاہ اے صدر اے وزیر اے فقیر اے عورت اے مرد اے گدا اے شاہ اے دیہاتی اے شہری ساری امت کو خطاب ہے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے تو کیا کرو کیا کرو کیا کرو کیا فیصلہ دیا فرمایا دنیا چھوڑ دینا آخرت بچا لینا دنیا چھوڑ دینا آخرت بچا لینا دنیا چھوڑ دینا آخرت بچا لینا آخرت کو بچا کے بادشاہ بھی بن جاؤ اللہ تعالیٰ کو کوئی اعتراض نہیں ہے صدر وزیر بن جاؤ اللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہاں ہاں ہاں ہاں اگر اللہ کو نازار ناراض کر کے ریڑھی بھی لگائی تو آخرت برباد ہے اللہ کو ناراض کر کے حکومت چلائی تو اللہ ناراض ہے اپنی آخرت کو بچاؤ آخرت کو بچاؤ آخرت کو بچاؤ یہ پیغام ہے حضرت علی کا اس پر کامیابی ہے دنیا کی آخرت کی موت نے کسی کو ہاں ایک ہستی ہے جن سے پوچھا گیا بس پوچھا گیا چھوڑا ان کو بھی نہیں صرف پوچھا گیا اللہ ہے موت سے پاک باقی ایک ہستی ہے جس سے پوچھا گیا وہ کون ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کا خلاصہ ساری کائنات کا خلاصہ ساری کائنات کے سردار سارے نبیوں کے سردار سارے رسولوں کے سردار بحر بر کے سردار ہاں آدم علیہ السلام اور ہوا کا نکاح کیا جنت میں اور نکاح کے بعد اللہ تعالی نے کہا مہر ادا کر مہر ادا کر آدم علیہ السلام فرما عرض کرنے کے یا اللہ مہر کیا ادا کروں کہ تیری نسل میں میرا ایک حبیب آنے والا ہے اس کا نام ہے محمد اس پہ درود پڑ یہ مہر ہے اس پہ درود پڑ یہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دس ہزار سال باقی ہیں اور میرا اللہ کہہ رہا ہے اس پہ درود پڑھ پھر تیری بیوی تیرے لیے حلال ہے یہ آنے والی ہستی کون ہے کہ جس کے سنو اللہ کے نبی ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو زمین آسمان کے پیدا ہونے سے دو ہزار سال پہلے تلاوت فرمایا سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی زمین آسمان کے بننے سے دو ہزار سال پہلے جب زمین آسمان نہیں تو آدم کہاں ہے جب زمین آسمان نہیں تو فرشتے کہاں ہیں جب زمین آسمان نہیں عرش فرش نہیں تو جبریل کہاں ہے مکائل کہاں ہے اسرائیل کہاں ہے اسرفیل کہاں ہے کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم ان لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی اے میرے حبیب تو میرا رسول ہے ان کا تو کوئی سامنے موجود ہے جسے کہا جا رہا ہے تو میرا رسول ہے کوئی سامنے موجود نہ ہو تو کہا جاتا لمن المرسلین وہ میرا رسول ہے کوئی ہستی سامنے ہے جسے کہا جا رہا ہے اور اور سنو اس کی تائید کے لیے اور سنو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے میرے دس نام رکھے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماحی ہوں میں حاشر ہوں میں عاقب ہوں میں فاتح ہوں میں خاتم ہوں میں ابو القاسم ہوں میں تاہا ہوں اور میں کون ہوں میں یاسین ہوں میں یاسین ہوں اور یاسین کیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے نہ آدم موجود نہ آدم زاد موجود نہ جبریل اسرائیل موجود نہ میکائیل اسرافیل موجود نہ جنت اور جہنم موجود کوئی ہستی تو ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے تو میرا رسول ہے تو میرا رسول ہے ان دس ناموں میں سے ایک نام یا سین ہے محمد بھی ہے احمد بھی رکھا ہاردی اور ماہی بھی رکھا حاشر بھی عاقب بھی حاصب بھی خاصم بھی ابو القاسم بھی توحا بھی یاسین بھی قرآن میں آؤ شاہد ہے مبشر ہے نذیر ہے داعی اللہ ہے سراج منیر ہے مزمل ہے مدثر ہے تاہا ہے یا سین ہے اور اور اور اور اور رحمت اللہ ہے رحمت اللہ العالمین ہے وما رسلنا کا کا اللہ بشیر و نذیرہ ہے وہ نجم ادا ہوا ہاں ہاں جو وکیل ہوتے ہیں نا وکیل یہ جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے وکیل قسمیں نہیں اٹھاتے وکیل دلائل دیتے ہیں گواہ قسمیں اٹھاتا ہے اگر وکیل بھی قسمیں اٹھانا شروع کر دے تو اس کے دلائل کمزور پڑ جاتے ہیں وہ اپنی دلیل کی طاقت سے بات منواتا ہے اور گواہ دلیل نہیں دیتا گواہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے یوں دیکھا یوں دیکھا میں قربان چاہوں اپنے اللہ پر کہ وہ اپنے حبیب کا وکیل بھی بنتا ہے اور قسمیں بھی اٹھاتا ہے گواہ بھی بنتا ہے وکیل بھی بنتا ہے ون نجم ادا ہوا یہ تو وکیل صاحب ہیں قسم اٹھا رہے ہیں پھر وکیل کے کے ساتھ ہی گواہ بن کر آ رہے ہیں گواہی دے رہے ہیں صاحب وما راہوں سے بھٹکا ہوا نہیں بدرا نہیں ما ئن عن قویل ہوا خواہش کا بول نہیں بولتا ان ہوا اللہ وحی یوہا اس کی زبان سے میں خود بولتا ہوں ایک کائنات میں ہستی ہے جس کی زبان پہ اللہ خود بولتا ہے جس کی زبان پہ اللہ خود بولتا ہے ما ئنتوں کا نیل ہوا انہوں اللہ واہ اللہ ہو شدید القوا وہ مرچن فستوا وہ بل افقیل اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے دنا فتح اللہ پھر کیا ہوا پکانا کا قوسین او کا بک قوسین خا قوسین کا قوسین پھر کیا ہوا اوہا الا ابد ہی ماں اوہا اپنے نبی پر وہ علم کا فیضان کیا جو دھرتی میں کسی پر فیضان نہ ہوا کسم اٹھا رہا ہے نون ول قلم و ما ماں انت بے رب بمجنون جنون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی میرا نبی دیوانہ نہیں ہے قسم اٹھا رہا ہے گواہی بھی دے رہا ہے وکیل بھی بن رہا ہے دلائل بھی دے رہا ہے گواہیاں بھی دے رہا ہے قسمیں بھی اٹھا رہا ہے فلا اقسم بما تب سرون لا تبصرون سرون ان رسول كريم کریم هو ہو شاعر قليلا ما کلی لما تب مینون بلا ما تذكرون کاہن کلی لما مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی یہ میرا رسول ہے یہ میرا رسول ہے یہ میرا رسول ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پہلا تیر لگا اسلام کا وہ کیسے لگا وہ کیا ہوا ایمان تو بعد میں لائے پہلا اثر کیا ہوا قریش مکہ اللہ کے نبی کی دن میں دشمنی فرما کرتے تھے اور رات کو قرآن سنتے تھے جب ہمارے نبی حرم میں کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھتے نفلوں میں تو یہ سورے دائیں بائیں کٹھے ہو کر سنا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دشمنی میں بہت شدید تھے تو ان کو شرم آئی کہ میں چھپ کے میں سامنے بیٹھ کر سنوں وہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہوئے بیت اللہ کا پردہ ہوتا نا پردے کے پیچھے छुपकर کر کھڑے ہوئے اور اللہ کا نبی قرآن پڑھ رہے نماز کے اندر मल्हाक वमा وما का मल्हाक كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والموتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهما الرابية إنا لما حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وطعيها ربلطرہ بتایا سورہ اور یہ اتنا ردم ہے ان کلمات میں الفاظ میں حضرت عمر کے سینے پر الفاظ لگ رہے تیر کی طرف پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے حضرت عمر بے خود کر کہنے گئے ماں اشارہ ماں اشارہ ماں اشارہ ماں اشارہ کتنا بڑا شاعر ہے کتنا بڑا شاعر ہے کتنا بڑا شاعر ہے اور دل ہی دل میں کہا زبان اونچا نہیں کہا کتنا بڑا شاعر ہے کتنا بڑا شاعر اور فاصلہ لمبا اور آپ یہاں وہ وہاں بیت اللہ کے پردے کے نیچے تو جب انہوں نے کہا کتنا بڑا شاعر ہے اس وقت میرے محبوب کے منہ سے نکلا ان نہ رسول ان کریم ان وما ہو بے قول شاعر یہ رسول کریم ہے یہ شاعر نہیں ہے یہ شاعر نہیں ہے تو حضرت عمر ایک دم اچھلے کہنے لگے ماں ماں ماں کتنا بڑا جادوگر ہے کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میری بات کو سن لیا تو میرے نبی نے اگلی آیت پڑھی ولا بقول کاہن جادوگر بھی نہیں ہے جادوگر بھی نہیں ہے کلی لما تذکرون تمہاری سمجھ پہ پردے پڑے ہوئے یہاں اسلام اندر داخل ہوا پھر اپنی بہن کی پٹائی کے بعد اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی کہ بدھ کو بدھ کو رات کے وقت رات کے وقت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے سارے صحابہ مطلوب ہیں اور عمر سارے صحابہ طالب ہیں اور عمر مطلوب ہے سارے صحابہ مرید ہیں اور عمر مراد ہے سارے صحابہ میں سے ایک کو چاہا اور مانگا یا اللہ دو عمر میں سے ایک مجھے عطا فرما دے دو عمر میں سے ایک عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے ایک دے دے اور اگر میری رائے لیتا ہے تو عمر بن خطاب مجھے عطا فرما دے جمعرات کو بدھ کو رات کے وقت یہ دعا مانگی جمعرات کو صبح عمر ایمان لا چکے تھے ایک ہستی بر ارش و فرش فرا فریا پر جن کی نبوت ہے جن کا سکہ ہے میراج کی پرواز ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی اور بے ہوش ہو کر گرے اور چالیس دن ہوش نہ آیا یہاں عرش بھی پیچھے رہ گیا ساتوں آسمان پیچھے رہ گئے اور سدرت المنتہا پیچھے رہ گیا جبریل پیچھے رہ گیا اور عرش بھی پیچھے رہ گیا اور اوپر ستر ہزار نور کے پردے اٹھے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہوئے اور السلام علیکم نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اب رب رب ہو کر اپنے حبیب کو سلام پیش کر رہا ہے ابراہیم تیرا خلیل اور موسا تیرا کلیم اور داود کے لیے لوہا نرم سلیمان کے لیے ہوا تابے اور اور اور اور عیسا کے لیے مرد زندہ علیہم السلام یا اللہ میرے لیے کیا ہے فماضا جال تلی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب علیہ سے قد آتا تو کا کل ہی اے میرے محبوب میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے اللہ ذکر تو اللہ ذکر تمعی جب جب میرا نام آئے گا تیرا نام ساتھ آئے گا میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا لگا دیا جوڑ دیا لگا دیا جوڑ دیا لگا دیا میرا نام بھی بلند ہے تیرا بھی بلند رہے گا ہر ادا محفوظ کر دی ہر ادا محفوظ کر دی نصب نامہ محفوظ کر دیا رات ان سادات کو میں ان کے خاندان کی کہانی سنا رہا تھا کہ تم کہاں سیاست کو اپنا کام بنا بیٹھے تمہارا کام یہ نہیں تھا تمہارا کام تو امت کی رہبری اور رہنمائی تھا یہ واحد خاندان ہے جن کا نصب نامہ حضرت آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے ایک گھر ہے ایک گھر ایک گھر ہے ایک گھر میرے نبی نے کہا اللہ نے ساری کائنات کی چھانٹی کی اور اس میں سے اربوں کا انتخاب کیا سارے اربوں کی چھانٹی کی اس میں سے مضر کا انتخاب کیا سارے مضر کی چھانٹی کی اس میں سے قریش کا انتخاب کیا سارے قریش کی چھانٹی کی اس میں سے ہاشم کا انتخاب کیا سارے ہاشم کی نسل کی چھانٹی کی اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا میں سب سے افضل ہوں حسب کے لحاظ سے نصب کے لحاظ سے ہاں ہاں سب سے عالی نصب اور حسب سب سے شفیق بنے امت کے لیے سب سے مہربان بنے امت کے لیے سب سے مہربان بنے امت کے لیے ایک ہستی ایک ہستی ہے کیا میں تم تم ایک بات صرف بتا دوں کیا حض... کیا مہربانیاں ہیں ایک آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ ایک آیت آپ کے اندر کا دکھ درد غم بتاتی ہے کہ امت کے لیے کیا غم تھا کیا درد تھا کیا دکھ تھا ہائے ہائے کوئی دنیا دنیا کا انسان بتاؤ جو اولاد کے لیے تنگی مانگتا ہو کوئی ایک انسان بتا دو کوئی ایک انسان بتا دو جو یہ کہتا ہو یا اللہ میری اولادی روٹی تھوڑی کر دے یا اللہ میری اولاد دی روٹی تھوڑی کر دے کوئی ایک آدمی بتا دو کوئی ایک آدمی بتا دو اپنے نبی کی دعا سنو اپنی امت کے لیے اللہ ہم عورت ان فخص ہم جا ان یا اللہ میری امت فقیر ہے انہیں غنی فرما یہ تنگ دست ہے انہیں فراخی عطا فرما یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا یہ بھوکے ہیں انہیں روٹی کھلا یہ تمہارے لیے دعا مانگی ہے یہ تمہارے لیے دعا مانگی ہے اور اپنے لیے کیا مانگا ہے اللہ مجال رزق آل محمد ان یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے آل محمد کا رزق تھوڑا کر دے کہ کہیں روٹی کے پر یہ غافل نہ ہو جائیں روٹی پر یہ غافل نہ ہو جائیں رزق پر یہ غافل نہ ہو جائیں امت کو مانگا مانگا مانگا انہیں مصیبتوں سے بچا بلاؤں سے بچا دکھوں سے بچا اور اپنی اولاد کو دکھوں کے حوالے کر دیا میں تمہیں سنا رہا تھا ایک ہستی سے پوچھا گیا وہ کون ہیں وہ محمد الرسول اللہ ان سے پوچھا گیا چھوڑا نہیں گیا پوچھا گیا بارہ ربیع الاول یہی وقت تھوڑا زیادہ ہو چکا ہے کیونکہ زوال ہو چکا ہے تھوڑا زوال سے پہلے کوئی دس بارہ کے درمیان دس بارہ کے درمیان چھ جون کی گرم دوپہر بارہ ربیع الاول گیارہ ہجری چھ سو تینتیس عیسوی اور آپ بستر پر دراز ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سینے پر لٹایا ہوا ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ ان کے سینے پر ایسے سر کے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جبریل اندر آتا ہے سو گوار شکل میں اور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا رنگ بدلا ہوا ہے جبریل کیا ہوا کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہوا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ کی اجازت کے بغیر وہ اندر قدم نہیں رکھ سکتا یہ وہ دربار ہے جہاں اسرائیل بھی پوچھ کے آتا ہے یہ وہ دربار ہے جہاں ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں آنے کے لیے تو آپ نے فرمایا میں نے تو نہیں روکا آ جائے تو آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آیا اور آ کر کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام پیش کر رہا پھر عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا بن اجازت نہ جانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا پوچھا گیا تم سے کوئی نہیں پوچھے گا مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا یہاں پوچھا جا رہا ہے آپ چلنا چاہتے ہیں یا ٹھہرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح قبض کرو گے کہا جی میں تو آپ کا ادنا غلام ہوں یہ اللہ کا امر ہے پورا کروں گا تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا کی صلاح جاواں کے رواں تو آپ نے تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کے شوق میں ہے آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے کتے جنڈیاں لگ گئی نگارے وج گئے اب آپ کی مرضی ہے چلنا چاہیں گے تو استقبال کی تیاری پوری ہو چکی رہنا چاہیں گے تو ہم واپس چلے جائیں ہائے ہائے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ پر اے آپ نے کیا کہا کیا کہا کہا جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یہ نہیں کہا میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا ان کی خبریں سنا دیں میں کتا دیکھ رہا ہوں جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے نہیں مانگی خاموش ہو گئے جب کربلا کے میدان میں حسینی لشکر اور شمر آمنے سامنے ہوئے تو شمر کو دیکھ کر امام حسین نے کہا اللہ اکبر صدق اللہ رسول سچ کہا اللہ اس کا رسول نے تو جان نثاروں نے پوچھا کس بات پر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر صدق اللہ رسول کا شمر کو دیکھ کر شمر کو ابرس تھا ابرس بیری کالا چٹا تھا کالا چٹا کہا میں نے اپنے نانا سے سنا تھا کہ میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں کالے چٹے کو جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے انہیں تقدیر کے حوالے کر دیا ملک الموت کے آنے سے پہلے اپنے سارے گھر والے بلائے اپنی بیگمات کو بلایا ان سے ملاقات فرمائی انہیں رخصت فرمایا پھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا اور ان ان کے کو سینے پر لٹا کر کہا میں جا رہا ہوں تو وہ رونے لگی پھر ان کو قریب کر کے رو نہیں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی صرف چھ مہینے بعد انتقال ہو گیا باپ کے انتقال کے صرف چوبیس سال کی عمر میں انتقال ہو گیا پھر ان کو رخصت کر دیا پھر علی کو بلایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے اور انہیں رخصت کر دیا ایک لفظ نہیں بولے پھر اپنے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا حسن اور حسین کو بلایا حسن کو ایسے پکڑا حسین کو ایسے پکڑا دونوں ہاتھوں میں لے کر ان کے سروں پر بوسے لے رہے اور روتے جا رہے روتے جا رہے نظر آنے لگا کہ ایک کو زہر دیا جا رہا ہے ایک کا سر نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے او میرے بھائیو کیا ظلم ہم نے کر دیا اس کو بھلا دیا لیکن کربلاؤں سے تو باہر آتی ہے کربلاؤں سے تو کلیاں میں پھول کھیل موسم بدل اپنی اولاد کو کھاد بنا کے پیش کر دیا اپنے چمن کی ان کے خون کو پانی بنا کے پیش کر دیا اپنے باغیچے کا اپنے باغیچے کے لیے ہاں ہاں یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یزید تخت پہ نہ ہوتا اور حسین کا سر نیز پہ نہ ہوتا یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یزید منہ پہ چھڑیاں نہ مارتا کٹا ہوا سر سامنے رکھا ہے اور منہ پہ چھڑی ماری تو زید بن ارکم کھڑے ہو گئے کہنے گو بد وقت یہ چھڑی منہ سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ان ہونٹوں کے بوسے محبوب مصطفیٰ نے لیے ہوئے ہیں ہاں آگے آ رہا ہے انتظار کو لمبا نہیں ہے انہم یرونہو یار ہو بہیدن و نا السماء کر مہل و تکون لا يسأل حمیم حمیما ابن ذات کے سامنے سر کٹا ہوا اور منہ پہ چھڑیاں ماری جا رہی ہوں اور نواسا رسول ہو جسے گود میں لٹایا جس سینے پہ لٹایا جس کے ماتھے کے بوسے جس کے ہونٹوں کے بوسے سے جس کی گالوں پہ بوسے سے اور تم میں کیا سناؤں گھر میں داخل ہوئے اور ایسے گھٹنے بھی ٹیک دیے ہاتھ بھی ٹیک دیے گھٹنے بھی زمین پہ ٹیک دیے ہاتھ بھی ٹیک دیے اور دونوں بچوں سے کہا میری کمر پہ چڑھ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کر پورے کمرے میں چکر لگا رہا ہے تو جہان کا سردار پورے کمرے میں چکر لگا پھر یوں کہنے لگے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہارا اونٹ کیسا ہے تمہاری سواری کیسی ہے کیا یہ ذبح کر دیے جانے کے قابل تھے ہاں ہاں ہاں ہاں ضرور حکومت ان کا مقدر نہیں ہے آل رسول کو حکومت نہیں مل سکتی انہیں نبوت ملی ہے نبوت کے بعد حکومت نہیں ملے گی کیا تک انہیں نبوت کا شرف حاصل ہو چکا ہے اس گھر میں نبوت آئی ہے ان سیدوں کو پتہ نہیں ہے یہ سیاست میں دھکے کھا رہے ہیں یہ M N A M P A بننا اپنی بڑائی سمجھ رہے ہیں تمہیں نبوت کا ہم شوق شرف حاصل ہم تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں تمہیں اللہ کے رسول کی رشتہ داری حاصل میرے نبی نے کہا کلو نصبن و نصب کلو نصبن و سبب بن یم قطر اللہ نصبی سب رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے میرا رشتہ باقی رہے گا بس اب بے بلا میں اپنے نصب کو پانی پہنچاؤں گا تمہیں حیا کرنی چاہیے تمہارا سامنا محمد مصطفیٰ سے ہونے والا ہے میری پشت تو پرتھوی راج سے جا کر ملتی ہے میں تو پرتھوی راج کی نسل سے ہوں تیرہویں چودہویں پشت مسلمان ہوئے ہے تمہارے پیچھے محمد مصطفیٰ ہیں کیا سامنا کرو گے حسین کا سامنا کر سکو گے کٹے ہوئے سر اس کو چھوڑو چھوٹے عبداللہ کا سامنا کر سکو گے عبداللہ بن حسین دو سال کا جسے امن الموقد نے تیر مارا اور گلے کے پار ہو گیا باپ کی گود میں بیٹھے تھے کہ تیر آیا اور عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا پوری جنگ میں پیمانہ نہیں چھلکا ہے یہاں آ کر تھوڑا سا چھلکا اور عبداللہ کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور پوری لپ بھر کے یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اے رب اگر تو ایسے راضی ہے تو مجھے کوئی کی ان کو تقدیر کے حوالے کر دیا تم نہیں حوالے کیا تمہیں نہیں حوالے کیا ہاں جبریل واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بات میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا مجھے پتہ ہے کیا کرے گا لیکن میں اس پہ راضی ہوں امت پر نہیں سمجھوتا نہیں پوچھ کے آ جبریل واپس گئے اور ملک الموت کھڑے رہے جبریل پیغام لے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد میں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اس کو دعا دو کملی والے کو اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اگر میرا نبی یہ بات نہ اٹھاتا یہ مسئلہ نہ اٹھاتا یہ بات نہ منواتا تو آج میں اور تم بندر اور خنزیر بن گئے تھے دعا دو اس کملی والے کو جس نے اولاد کو کھاد بنا کے پیش کر دیا اور تمہارے لیے مانگا اور نہ یہاں موت کے وقت کون کسی پرائے کو یاد کرتا ہے ہر کوئی اپنی اولاد کو میرے باپ کا انتقال ہوا میری بہنیں لاہور میں تھیں تو میرا ابا کہ میری تو میرے کو ملاؤ میری دھیاں تو نو ملاؤ ہر کوئی اپنی اولاد کو یاد کرتا ہے تمہارے نبی نے کہا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میری امت کے ساتھ کیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساتھ دوں گا ساتھ دوں گا اے یہ یہ یہ بشارت نہ ملتی تو آج ہر طرف بندر خنزیر پھر رہے ہوتے کوئی چھوٹے گناہ نہیں کیے ہم نے دھرتی کو ناپاک کر کے رکھ دیا ہے اپنی نافرمانیوں کے ساتھ گنگرو کی چھنکار ننگے بدن کا ناچنا تھرکنا جنا کے اڈوں کا چلنا مجروں کا ہونا زمین آسمان کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے طاقتور کا ظالم ہو جانا اور مظلوم کو پیستے چلے جانا یہ کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے اس کملی والے کو دعا دو جو رو رہا ہے کیا کرو گے امت کے ساتھ جب یہ آ گیا جواب تو آپ نے کہا اللہ کر عینی تھا آئینی اللہ عمر رفیق اللہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اب مجھے اپنے پاس بلا لے تو اس پر جبریل آپ دیدہ ہو گئے کہنے کے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے آج نبوت دی کہانی مک گئی وہ چند لمحے جو آپ نے باقی رہے تھے آپ نے ملک الموت کو اشارہ کر دیا ہاں اللہ کی تقدیر کو پورا کر دو تو چند سیکنڈ چند چند لمحے جو باقی تھے اس میں بھی پیغام دیا تو امت کو دیا السلام وما ملکت ایمان حکم السلا ملکت ایمان حکم اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا پچانوے فیصد لوگ نماز چھوڑ گئے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا میری امت نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ اقتدار دے دے ماتاتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ رزق دے دے نوکروں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ کیا حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے امت تو بے شمار ہے آپ کہاں ہوں گے تو آپ نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم میں اپنی امت کے غریب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا امیروں کے ساتھ نہیں ہوں گا غریبوں کے ساتھ ہوں گا کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے میرے ساتھ داخل ہوں گے میرے بھائیو میرے بھائیو موت ایک حق چیز ہے مر جانا ایک حق ہے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو کر پہنچنا یہ انسان کی معراج ہے فاروق شاہ جو میرا ساتھی تھا میرا دوست تھا ہم صرف تبلیغ کے دوست نہیں تھے ہم میں اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہماری زندگی کا سفر اکٹھے شروع ہوا تھا پھر وہ پھر سترہ سال تبلیغ میں اکٹھے رہے پھر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا کہ ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے وہ کامیاب گیا کہ اپنے اپنے نانا کی وراثت تقسیم کرتا ہوا گیا اپنے نانا کا دین دنیا میں پھیلاتا ہوا گیا سترہ سال ہم نے پورے پاکستان کے سفر کیے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ایک ایک بستی گاؤں گئے شہروں میں پھرے اکٹھے پھرے ہم گواہ ہیں اس کی اس نیکی کے اور قیامت کے دن بھی ہم گواہ ہیں اس کی نیکی کے تو میرے بھائیو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو اپنے اللہ کو راضی کرو کم از کم یہ سارا مجمع پانچ وقت کی نماز کی نیت لے کر جائے نیت کرتے ہو اور بھائیو کسی کو دکھ نہ دو کسی سے لڑو نہیں کسی پر ظلم نہ کرو کسی پر زیادتی نہ کرو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے ایسے مجمع کم جمع ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے آخر میں ایک اپیل کرتا ہوں اس پہ اللہ کے واسطے غور کرنا میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا میں آپ سے آپ کی ذات کے لیے مانگتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اکثر مجھے نوجوان مجمع نظر آ رہا ہے اکثر مجھے کالے بال نظر آ رہے ہیں میں آپ کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ درخواست کر کرتا ہوں کہ آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھو بغیر توبہ کے نہ اٹھو آج تک اپنی مرضی کی زندگی گزاری آج کے بعد یا اللہ تیری مرضی کی گزاریں گے تیرے حبیب کی مرضی کی گزاریں گے نیت کرتے ہو نیت کرتے ہو جو اللہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز ہے محرم کا مہینے سے باتیں یاد آیا جاتی ہیں کربلا قائم ہے اور ظلم و ستم کی داستان لکھی جا رہی ہے مظلومیت کی داستان لکھی جا رہی ہے حق و باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اور زہر کی نماز کا وقت داخل ہوا جب سورج کو ڈھلتے دیکھا امام علی مقام نے تو انہوں نے ان کے لشکر میں تین تین جھنڈے تھے تین ایک جھنڈا تھا زہر کے ہاتھ میں رائٹ سائڈ پر ایک جھنڈا تھا حبیب کے ہاتھ میں الٹے الٹے الٹی طرف اور ایک جھنڈا تھا درمیان میں اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں تو زہر کو بلایا اور اسے فرمایا شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکے میں نماز پڑھ لوں پھر جو چاہے کر دے پھر جو چاہے کر دے زہر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو نماز پڑھنی ہے تو اس بدبخت نے کہا کہ ہم کسی حال میں جنگ بند نہیں کریں گے نماز میں بھی قتل کریں گے تو اس پر انہوں نے واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کے لیے جنگ نہیں بند کر رہے او ہو تو نہ پڑھتے کیا حرج تھا نہ پڑھتے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا نہ پڑھتے ایک فرق پڑنا تھا پیغام ادھورا ہو جاتا پیغام کو مکمل کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے ورنہ جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اونگ آ گئی بیٹھے بیٹھے سو گئے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ ہنسنے کا موقع کون سا ہے فرمانے لگے نہ ہنسو تو کیا کروں خواب میں ابھی اپنے نانا کو دیکھا ہے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں تو اب نہ پڑھو نہ پڑھتے تو جتوئی والوں کو پیغام نہ پہنچتا رحم علی شاہ کے سادات کو یہ پیغام نہ پہنچتا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ایسا کرو آدھے ان کتوں سے لڑو اور آدھے نماز پڑھو آدھوں کو سامنے کھڑا کیا اور آدھوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی ہے چودہ صدی میں ایسی نماز نہ پڑھی گئی چودہ آنے والے زمانوں میں ایسی نماز نہ پڑھی جائے گی جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو آسمان پہ کیا ہلچل مچی ہوگی جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیسے بس لیے ہوں اور کیا نمازی ہیں زخمی خون و خون خون و خون فواروں کی طرح خون بہ رہا ہے اور نماز پڑھ کے سورے مظفر گڑھ ضلع کے لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو ایک نماز زندہ رکھنا ایک لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرنا یہ ایمان کی ایمان ایسا ایمان بناؤ کہ اللہ سے تعلق جڑے نماز کے ذریعے لوگوں سے تعلق جڑے حقوق و لباد کی ادائیگی کے ذریعے کسی سے جھگڑا ہے لڑے ہو معاف کرو سلا کرو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا فر فرض نماز شروع کر چکا تھا ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اما جی لبئی اما جی نماز پیچھا پڑتا ہوں تُسا فرماؤ کیا حکم ہے ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو ان کی خدمت کرو ان کے پاؤں دھو کر پیو مر گئے ہیں ان کی قبروں پہ جاؤ ان کے لیے ان ان کے کے لیے لیے دعا کرو نفل پڑھو قرآن پڑھو سب کرو خیرات کرو آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچو نہ مذہب کے نام پہ لڑو نہ سیاست کے نام پہ لڑو اختلاف حق ہے اختلاف کر سکتے ہو اختلاف کرو اس کا حق ہے لڑو نہیں جھگڑو نہیں امت بنو امت بنو امت بنو فرقے نہ بنو فرقے نہ بنو فرقے نہ بنو امت بنو امت بنے کی بات کرو امت کو توڑنے والی بات نہ کرو ایک ایک کے لیے میرے نبی کا آنسو بہ ہوا ہے اور تبلیغ میں وقت لگاؤ اگر ان ایمانی صفات کو سیکھنا ہے تبلیغ میں وقت لگاؤ اگر ایمانی صفات کو سیکھنا ہے اور پوری دنیا میں اس پیغام کو لے کر پھرو اور پوری دنیا میں چار چار مہینے کے لیے جاؤ سال کے لیے جاؤ چلے کے لیے جاؤ تین دن کے لیے جاؤ اپنے علاقوں میں اس کی ترتیب بناؤ اس کی بھی نیت کرتے ہو تو چار مہینے کی نیت کرتے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھا دو اللہ کے راستے میں نکلو گے نا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کی اس حاضری کو بھی ہمارے بھائی کے لیے بخشش کا سبب اور ذریعہ بنائے اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے تین دفعہ سورہ کل ہو اللہ پڑھیں اور فاروق شاہ مرحوم کے ثواب کی نیت فرمانے پھر اس کے بعد دروشری پڑھیں دعا کر وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأبدله دارا خيرا من داره ومالا خيرا من ماله وأهلا خيرا من أهله ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب یا اللہ تو ہمارے محترم بھائی فاروق شاہ کی بخشش فرما مخرت فرما یا اللہ ہم اس کی نیکی پر گواہ ہیں اس نے ہمارے ساتھ سترہ سال تیرے نام کو لے کر گشت کیے ملاقاتیں کی مال بھی لگایا وقت بھی لگایا اے میرے مالک تو اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کی معاف فرما اور ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور اپنے انہیں عالی مقام نصیب فرما اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ان کا حشر فرما اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ان کا حشر فرما انہیں والی جنت میں ان کو جگہ عطا فرما ان کے عالی مقام طے فرما ان کے لیے آنے والی ساری گھاٹیاں سہل آسان فرما اے کریم مولا جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما روشن فرما یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ پہ خاتمہ نصیب فرما اے کریم آقا ہمیں دنیا کی سختیوں سے بھی بچا ہمیں آخرت کی سختیوں سے بھی بچا یا اللہ جب تو میدان معاشر میں آئے گا تو تیری جنت آئے گی تیری دوزخ آئے گی اور تیرے فرشتے آئیں گے اور ہم سارے مرد عورت تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اے کریم اللہ ہمیں تیرا قرآن کہتا ہے کہ تو اس دن کہے گا وہ ممتاز یوم ای مجرم آج مجرم الگ ہو جاؤ اے کریم ہم تیرے مجرم تیرے مجرم معافی مانگتے ہیں ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ فرما ہمیں مجرموں میں کھڑا کڑا فرما یا اللہ ہم تو دنیا کی ہتھ کڑیاں نہیں سہ سکتے اللہ اگر تیرے فرشتوں نے ہمیں ہتھ کڑیاں لگا دی اور تیری جہنم میں گرا دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے یا اللہ جب ہم تاز مجرمون کی آواز پر تو بڑوں بڑوں کے میرے مولا اوسان خطا ہو جائیں گے ہم تو ہیں تیرے گناگار بندے ذلیل حقیر بندے ہمیں جہنم سے بچا لے یا اللہ یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور سورج کی دھوپ سے ہمیں گرمی لگ رہی ہے اللہ حشر کے دن کی گرمی سے بچا اس دن جہنم میں جانے سے بچا اپنی پکڑ سے بچا اپنی سختی سے بچا بے شک ہم تیرے مجرم ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہماری جھولی خالی ہے میرے مولا صرف تیرے حبیب کی شفاعت ہمارا سرمایہ ہے اس کے آنسو ہمارا سرمایہ ہے اس کی دعائیں ہمارا سرمایہ ہے اس کی سفارش ہمارا سرمایہ ہے ہم فقیر ہیں میرے مولا ہم دنیا کے بھی فقیر ہیں ہم آخرت کے بھی فقیر ہیں کہ میں تیرے سامنے آنے سے بڑی شرمندگی ہوگی تیرے حبیب کے سامنے کڑا ہونے سے بڑی شرمندگی ہوگی ہماری زندگی غفلت میں گزر گئی راتیں غفلت میں گزر گئی اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں تباہ کرتے ہیں ہمیں اپنا بنا لیا اللہ ہمیں اپنا بنا لیا اللہ ہمیں اپنا بنا لیا اللہ تو بلند فرما دے فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا عذاب النار وصل اللہ تعالی لنبی الکریم آمین برحمت الراحمين حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات ہم بیان فرما رہے تھے یار کردہ ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھیے phone number five six seven eight one two three